السلام علیکم اسٹوڈینٹس کاگنیٹو سائیکالوجی لیکچر 13 کے ساتھ doctor Asir Ajmal is here once again and today will continue to talk about automaticity and selective attention but before that let us recap some of the central ideas that we have discussed in previous lecture we have seen the dichotic listening task subjects very little six they become expert not become experts was a task of detecting so number اگر آپ کو پرزینٹ کیا جاتا ہے لیٹرز کے درمیان تو آپ اسے امیڈیٹلی کرتے right but if I give you a letter to immediately among series of letters rate is not very good and what was sound was as we discuss chapter as detecting number between letters تو یعنی اگر انہیں بہت زیادہ پریکٹس دے دی جائے تو وہ اس لیٹر کو مختلف لیٹرز میں ریکگنائز اسی طرح سے کر لیں گے اسی اسپیڈ سے کریں گے اسی ایکسی کے ساتھ کریں گے جس طرح سے کہ وہ نمبر کو لیٹرز میں تلاش کر لیں right so what are some of the main finding number one task can become automatic in of practice So if you get enough practice, any task can become automatic. When they do, devoting attention to them is no longer necessary. یعنی جب آپ کوئی ٹاسک آٹومیٹک ہو جاتا ہے تو ہمارے جو ایک لمیٹڈ ریسورس ہے جو ہماری کیپیسٹی ہے اٹینشن کی اس کیپیسٹی کو ہمیں مزید اس پہ لوڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسے برڈن کرنے کی ضرورت نہیں ہے automatic tasks importantly performance no longer affect number of perform simultaneity یعنی آپ دو تین چار قسم کے آٹومیٹک کام ایک وقت میں کر رہے ہوں walking and talking driving and singing taking a shower and singing in the room وہ جو کچھ بھی کریں اس کے لیے آپ کی پرفارمنس افیکٹ نہیں ہوتی you can do all of these task at the same time without any cost to the attention system finally one of the things we discussed in the previous lecture was automatic versus effortful فل پروسیسنگ اور اس میں ہم نے ہیشر اینڈ زیکس کے فائیو کرائٹیریا ڈسکس کیے تھے اور ان فائیو کرائٹیریا میں جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو ان سب میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آٹومیٹک اور کنٹرول پروسیسز میں فرق کیا اور آٹومیٹک اینڈ کنٹرول پروسیسز میں پہلا کرائٹیریا انہوں نے دیا تھا انٹینشنل ورسز انسیڈینٹل پروسیسنگ میں کہ جو ارادی طور پہ ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں یا غیر ارادی طور پہ جو چیزیں سیکھتے ہیں ان میں آٹومیٹک پروسیسنگ میں کوئی فرق نہیں آتا چاہے ہم ارادی طور پہ کریں یا غیر ارادی پہ لیکن ایفرٹ فل میں جو جو ٹاسک ہماری اٹینشن ریکوائر کرتے ہیں ان میں جو چیزیں ہم ارادی طور پہ جانتے بوجھتے ہوئے سیکھتے ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں اٹینشن کی وجہ سے ایفرٹ فل پروسیسنگ بہتر ہو جاتی affect of instruction and practice is the second تو آٹومیٹک جو ہے وہ پہلے ہی بہت ساری پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے تبھی تو وہ آٹومیٹک ہوتے ہیں ٹاسک تو اس لیے ان پہ مزید انسٹرکشن اور پریکٹس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو ہمارے ایفرٹ فل ٹاسک ہیں وہ task which require a lot of attention there we improve our performance we get instruction and we get enough practice اسی طرح task interference was the third interfere اس میں کیا تھا کہ آٹومیٹک میں کوئی ٹاسک انٹرفیئرنس نہیں ہوتی ہے آٹومیٹک ریکوائرز نو اٹینشن تو دوسرا ٹاسک اس کا انٹرفیئر نہیں کرتا اور ایفرٹ فل میں کیا ہوتا ہے کہ ایفرٹ فل میں انٹرفیئرنس ہوتی ہے ٹاسک ریکوائرز کنٹرول اور selective attention then an other task would interfere with it similarly task are automatic are not affected by emotional states such as depression or high arousal. The tasks that are effortful, they reduce performance you performance negatively affect and finally developmental so they are not as good performance but automatic process میں یگ ایج سے یا اولڈ ایج سے افریک نہیں پڑتا کسی بھی چیز کی فریکوینسی کو جج کرنا جو ہے عام طور پہ ہم ارادی طور پہ نہیں کرتے انٹینشنلی نہیں کرتے what we do is that information is encoded automatically inadvertently not deliberately, intentionally ٹھیک ہے کوئی بھی چیز جو ہے ہم اس کی فریکوینسی عام طور پہ ہمیں اندازہ رہتا ہے کہ وہ کتنی عام طور پہ ہوتی ہے اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ آپ جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ سے کہا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جناب سین اور یہ جو تین نقطوں والی یہ ہوتی ہے ان میں سے کون سا لیٹر اردو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے کون سا حرف ایسا ہے جو زیادہ الفاظ میں تو even though you you you have never about this this question question before before chances are nobody ask will کہ جناب سین زیادہ ہوتا ہے یہ جو ہے وہ چند ہی لفظوں میں آتا ہے جو تین نقطے والی یہ ہوتی ہے نا رے کے اوپر تین نقطے جالا باری جیسے ہے تو ایسے الفاظ بہت کم ہیں جن میں یہ حرف موجود ہے جبکہ سین بہت زیادہ میں اب آپ ذرا سوچیں آپ بچپن سے الف بے پڑھ رہے ہیں لیکن یہ سوال آج تک آپ سے کسی نے نہیں پوچھا نہ آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا کبھی لیکن the moment I ask you you know that seen is much more frequently occurring letter than J از تو اس سے کیا چیز پتہ چلتی ہے ہمیں کہ you are learning lot of information about frequency of letters کو ہم کہیں گے آٹومیٹک لرننگ یا incidental learning learning people are generally very good at judging relative frequency of event there is consider evidence to suggest information is encoded automatically ٹھیک ہے and knowledge allows the world. اب یہ کیوں ضروری ہے یہ نالج یہ انفارمیشن ہمارے لیے کیوں اہم ہے اس لیے اہم ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز کتنی بار ہوتی ہے تو ہم اس کے مزید ہونے کے بارے میں کچھ توقعات رکھتے ہیں یعنی ہمارا ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ جناب اتنے بجے فلاں چیز ہوتی ہے اس کے بعد اتنے بجے فلاں چیز ہوتی ہے اور جتنی وہ فریکوینٹلی ہوگی مثلاً بادل آئے ہیں تو چانسز آر کی بارش ہوگی اور بارش ہوگی تو ہو سکتا ہے آندھی بھی آئے تو وہ لوگ جو لاہور میں رہتے ہیں یا سیال کوٹ میں رہتے ہیں دے وڈ نو کہ دیر آر کس قسم کا موسم ایکسپیکٹ کرنا ہے اور اسی طرح جو لوگ گجرا والا میں یا فیصلہ آباد میں ہیں انہیں اپنے انوائرمنٹ کی ایونٹس کی فریکوینسی سے اندازہ ہے کچھ ایکسپیرینس ہے کہ جناب کیا کیا چیزیں ایکسپیکٹ کرنی ہے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں why because they are encoding information about frequency of events in their environment. ٹھیک ہے I hope this point is clear کہ نالج آف فریکوینسی جو ہے بہت اہم نالج ہے and it's very important to realize that this information is being encoded or is being learned without much attention being paid okay Now let's talk about some practical applications of the ideas that we have studied so far. Selective attention mein, automaticity mein, attention uh, ki ko selectively pay karne mein or switch karne mein. Ye jo cheezein hain, ye jo concepts hain. ان میں ان کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا اتنی دیر سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور صرف کرکٹ اور یہ پارٹی میں اپنا نام سننا اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کیا اس کا کوئی اور مقصد بھی ہے نام آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بہت اہم نام ہے کاگنیٹک سائکالوجی میں factually emphasized the importance of select attentioning to fly high performance aircraft اب آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان ایئر فورس کے پاس بہت سوفیسٹیکیٹ جیٹس um, ہیں like F sixteen and flying these planes require very very sophisticated skills but among these sophisticated skills is the importance of selective attention. ٹھیک ہے کیونکہ ان کے کنٹرول اتنے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں اور اس میں اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور اتنی آپ کو اہم انفارمیشن ڈفرینٹ چینل سے آ رہی ہوتی ہے کہ you you have have to to to pay attention not only all of but realize کس کو میں نے زیادہ امپورٹینس دینی ہے کس کو کم دینی ہے کس کو زیادہ اٹینشن دینی ہے کس کو کم دینی ہے what was was usually looking at the record کہ فلائٹ جو ہیں they they often because could not appropriately divide their attention among activities مثلاً کیا ہوا کہ جناب فلائٹ کیڈیٹ ہے اب میں یہاں پہ پاکستان ایئر فورس کی بات نہیں کر رہا یہ ڈیٹا جو ہے کچھ اور ملکوں سے ہے تو اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی تھی کنٹرولز میں بٹ وہ کیڈیٹس وہ کیڈیٹس جو سب کو اپروپریٹلی اور ان کے ٹائم پہ توجہ نہیں دے پاتے تھے جس اسٹیمولس کو یا جس ایونٹ کو تو they they rejected thrown out of the program تو وہ اپنا کریئر ایز فائٹر پائلٹ نہیں بنا سکتے تھے they had to go in some other branch of air force اچھا اور ایک اور بھی تھی ان میں پرابلم کہ نہ ایک طرف تو یہ کہ شاید وہ مختلف چیزوں کو ایک ہی وقت میں برابر اٹینشن نہیں دے پاتے تھے اور وہ slow to crucial that arrived on اب جیسے آپ کو ہوتا ہے نا کہ ایک کان کو ہم نے کہا ہوا اس کو توجہ دینی ہے تو اب آپ فرض کریں کہ ایک خاص میٹر کو توجہ دے رہے ہیں اس کے مطابق جا رہے ہیں ایک اور میٹر کو آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں لیکن وہ آپ کو بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دے رہا ہے کوئی الارم بج رہا ہے کوئی سگنل کر رہا ہے but you are to to respond to that emergency signal تو ایسے کیسز میں بھی کیڈیٹس کو ریجیکٹ کر دیا گیا انہیں جو ہے مزید ٹریننگ نہیں دی گئی such people were rejected early on in program and some actually were rejected quite maybe halfway through the program تو آپ یہ سوچیں کہ ایک فائٹر پائلٹ کی ٹریننگ پہ کتنے ریسورس لگتے ہیں تو اگر انیشل سلیکشن میں ہمیں پتا چل جاتا کہ جی ان لوگوں میں سلیکٹو اٹینشن کی کوئی پرابلم ہوگی تو اس کا کتنا فائدہ ہوتا بہرحال I will discuss with you an experiment cognitive psychology is you know is not just an airy fairy kind of psychology جیسے most of psychology is very airy fairy is and people make theories and we don't even know whether they exist لیکن یہاں ایکسپیریمنٹل فیلڈ ہے یہ ہر چیز کو اگر آپ آپ نے کہا کہ ہاں جی سلیکٹو اٹینشن کا پتہ چل جائے تو فائٹر پائلٹ اچھا ٹرین ہو بتاؤں گا ابھی کہ وہ ان کی خصوصیات ہیں لیکن پہلے میں آپ کو ایکسپیریمنٹ بتا دوں کہ ایکسپیریمنٹ کا پیراڈائم کیا تھا again subjects wore headphones کے ذریعے ایک ہی وقت میں دونوں کانوں پہ ڈفرنٹ میسجز بھیجے گئے right so one ear got one message the other ear got another message a tone signal which ear was relevant یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ہائی ٹون ہوتی ہے پیپ پیپ کر کے اور ایک لو ٹون ہوتی ہے پیپ پیپ کر کے تو اس سے کہا گیا کہ جب ہائی ٹون ہوگی تو رائٹ ایئر کو اٹینڈ کرنا شروع کر دو اور جب لو ٹون ہوگی تو لیفٹ ایئر کو اٹینڈ کرنا شروع کر دو that was the instruction and once the tone was sounded the subject had to report all the digits اس میں ڈیجٹس بولے جا رہے تھے six seven three four five دوسرے میں بھی بولے جا رہے ہیں two three nine eight seven تو subject had to report all the digits from the relevant ear انہیں یہ بتانا تھا کہ جناب جس ایئر کے لیے بیپ بجی ہے اس ایئر میں اس بیپ کے بجنے کے فوراً بعد کتنے ڈیجٹس آئے اور کون کون سے تھے آپ نے وہ سارے بتانے design is clear to you repeat اس میں تین گروپس بنائے گئے تھے cadets group one was of seventeen cadets who had already been rejected early during training on light aircraft یعنی وہ لوگ یہ وہ لوگ تھے جو لائٹ ایئر کرافٹ پہ ٹریننگ کے دوران ہی فیل کر دیے گئے تھے یہ ابھی انہیں جیٹ اڑانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا ٹریننگ میں بھی right so this was this was call group one or really really low performance group group two was made up of forty one cadets rejected during training on jet aircraft اچھا یعنی ان لوگوں نے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لائٹ ایئر کرافٹ پہ ٹریننگ پاس کر لی تھی لیکن جیٹ ایئر کرافٹ میں ٹریننگ کے دوران یہ فیل ہو گئے تھے so that was group two اچھا ٹھیک ہے اب کلیئر ہو گیا آپ کو کہ گروپ ون کون سا ہے گروپ ون وہ ہے جس میں کہ لائٹ ایئر کرافٹ پہ ٹریننگ کے دوران ہی لوگوں کو فیل کر دیا گیا گروپ ٹو وہ ہے جس میں کہ وہ کیڈیٹس ہیں جو جیٹ ایئر کرافٹ پہ ٹریننگ کے دوران فیل کیے گئے اور گروپ تھری فائنلی واضح فورٹی ٹو کیڈیٹس ون اور ٹو تھرڈ گروپ جو ہے ہمارے پاس بیسٹ پرفارمرس کا ہے لیکن ون اور ٹو میں بھی فرق ہے گروپ ون کو شروع میں فارغ کر دیا گیا تھا اور گروپ ٹو کو جیٹ کی فلائٹ کے دوران ٹریننگ کے دوران فیل کیا گیا اوکے تو تین گروپس تھے جنہیں کون سا ٹاسک دیا گیا وہی جو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا let me go over the experiment تو ان تینوں گروپس کو گروپ ون کو of early failures group two کو مڈل لیول فیل اور گروپ تھری کو ایڈوانس لیول سکسفل کو ٹاسک ایک ہی دیا گیا کیا یہی کہ ہیڈ فون پہنایا گیا سسٹم کے ذریعے دو ڈفرنٹ میسجز دیے گئے ایک ٹون نے بتایا کہ بھئی رائٹ ایئر کو سلیکٹ کرنا ہے یا لیفٹ ایئر کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ایک بیپ آئی جس کی وجہ سے آپ کو یا تو کون سوئچ کرنے پڑ گئے یا اسی کان کو اٹینشن لینی پڑی اور آپ نے وہ لیٹر ڈیجٹس بتائے جو اٹینڈیڈ ایئر میں آئے آل رائٹ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب of those that made three or more errors یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس ٹاسک پہ تین یا اس سے زیادہ غلطیاں کی ان میں گروپ ون کے چھتر فیصد لوگ نیئرلی ایٹی پرسینٹ یعنی four out of five of group one made three or more errors at the selective attention task 56% of group 2 made three or more errors. ٹھیک ہے یہ وہ گروپ 2 جو ہے یہ ذرا انٹرمیڈیٹ تھا and only 24% four percent of group three made three or more errors اور جب انہوں نے مختلف دیکھا کہ ہوتا ہے نا ریکروٹمنٹ کرتے ہیں جو پائلٹس کی تو انہیں بہت سارے ٹیسٹ دیتے ہیں آئی ایس ایس بی بھی ہوتا ہے سلیکشن کرائٹیریا بہت سے ہیں سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں تو so جب انہوں نے سارے ٹیسٹ سامنے رکھے تو پتا یہ چلا کہ سلیکٹو لسنگ ٹاسک جو ہے it was the best predictor of flight performance یعنی جو شخص جو ہے وہ ہیڈ فون میں اپنے ٹاسک کو ٹھیک پرفارم کرتا ہے اٹینشن سوئچ آرام سے کر لیتا ہے اور غلطی نہیں کرتا اس میں تو کیا ہوتا ہے اسے ہی is also the best pilot on the you know advance jet یعنی ایف سکسٹین چلانے کے لیے جو بیسٹ پائلٹ ہے ہم اسے مختلف ٹیسٹ تو دیتے ہیں سائیکولوجیکل uh, ٹیسٹ لیکن اگر ہم اسے سلیکٹو اٹینشن کا ٹاسک دے لیں سلیکٹو لسننگ کا اور ایئر سوئچنگ کا فار اٹینشن اور اگر اس میں وہ اچھا کامیاب ہو تو چانسز آر وی نو کہ یہ بندہ بڑا اچھا پائلٹ بنے گا all being implications, this fighter for fighter pilot in Pakistan force ٹھیک ہے نا کہ ہم نے دیکھا کہ جناب دوسرے ملکوں کی ایئر فورس میں سائیکولوجسٹ اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں اگر ہمیں اچھے پائلٹ چاہیے جو کہ جنگ میں اچھا پرفارم کر سکیں تو کیا ضرورت ہے ہمیں ہمیں ضرورت ان لوگوں کی ہے جو اٹینشن کو کوکلی اور افیشینٹلی سوئچ کر سکیں جب اس کی ضرورت ہو ایک چینل سے دوسرے چینل پہ اٹینشن کو مختلف چیزوں کو ایک ہی وقت میں ڈیوٹ کر سکیں اپروپریٹلی اور جب کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو کوئی کروشل سگنل آئے کسی ان اٹینڈیڈ چینل پہ تو امیڈیٹلی ریسپونڈ کر سکیں ریئیکشن ٹائم لو ہو so as I said this has implication for fighter pilot training in Pakistan air force as well and we need our psychologist who the forces to pay attention to current psychological research اب اسی طرح یہ تو ہوگی نا بات اس کی وار سچویشن کی اور ایئر فورس کی but also if you look at road accidents traffic accidents میں آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ ٹریفک میں کیا ہوتا ہے ڈرائیونگ کے حوالے سے بات ہوئی ہے لیکن let's look at some research and again some colleagues of Kahneman Kahneman Ben Ishai and Lotan 1973 studied bus drivers commercial bus drivers اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کو تین کیٹیگریز میں پھر ڈیوائڈ کیا جس طرح پائلٹس کو کیا تھا کیڈیٹس کو کیا تھا اسی طرح انہوں نے ڈرائیورز کو بھی تین بس ڈرائیورز کو تین مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا one group was called accident prone drivers یعنی وہ ڈرائیورز جو اکثر ایکسیڈینٹس میں شامل ہوتے ہیں اس کا کرائٹیرین کیا تھا ٹو اور مور ٹو اور more severe accidents in one year یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک سال میں دو یا دو سے زیادہ ڈینجرس خطرناک حادثات میں جو شامل تھے یا جن کی وجہ سے دو ایکسیڈنٹس ہوئے then on the other extreme were accident free driver یہ وہ لوگ ہیں جن کے کوئی بھی ایکسیڈینٹ نہیں تھے اسی عرصے میں جس میں کہ ایکسیڈینٹون ڈرائیور دو یا دو سے زیادہ تھے اور انٹرمیڈیٹ ڈرائیور یہ وہ تھے جو ان دونوں گروپس کے درمیان تھے تو اب کیا ہوا جب ان کو سلیکٹو لسننگ ٹاسک دیا گیا یہی ہیڈ فون والا جس میں ایک ایئر میں ایک میسج ہے دوسرے میں دوسرا اور آپ نے سوئچ کرنا ہے تو کیا ہوا it had a high correlation with driver safety یعنی جتنے آپ نے اچھا اٹینشن کے ٹاسک میں پرفارم کیا ہے اتنے ہی آپ سیف ڈرائیور بھی ہیں آپ اللہ سوچیں آپ میں سے کتنے لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اور آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سلیکٹو اٹینشن کا اگر آپ کو ٹاسک دیا جائے تو آپ کیسا پرفارم کریں right but let me tell you your selective attention performance is a good predictor whether or not you're a safe driver یہ بہت اہم بات ہے اور اس کی بہت اہم امپلیکیشن ہے I think we can we can use this knowledge to train our drivers لیکن انفارچونیٹلی ہمیں پتا ہے کہ ہمارا سسٹم ہی کچھ ایسا ہے کہ بہت سے لوگ تو ٹیسٹ دیے بغیر ڈرائیور لائسنس لے لیں تو جب تک اس سسٹم میں ہم امپروومنٹ نہیں لے کے آئیں گے ڈرائیونگ um, کی اور ٹریفک کی امپروومنٹ کی بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے بہرحال let me mention another couple of experiments to you about road accidents And what we have found is the following. Michal and Barrett, 1976, used seven different tests to predict accident involvement of commercial drivers. انہوں نے اسی طرح جیسے بس ڈرائیورز کو پہلے دیکھا گیا تھا تو انہوں نے کیا کیا اب صرف سلیکٹو اٹینشن ٹاسک نہیں دیا انہوں نے بہت سارے ٹاسک دیے actually to be precise seven test used in seven test میں کچھ ویژل ٹاسک بھی تھے لیکن آڈیٹری لسنگ بھی تھا the واز predictor. یہ سرپرائزنگ ریزلٹ تھا آپ سوچیں ذرا کیوں سرپرائزنگ اس لیے کہ ویژل ٹاسک بھی تھے اور جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے خیال میں جو ویژل انفارمیشن ہے اس کو پروسیس کرنا زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے بجائے اس کے کہ ہم آوازیں سنیں رائٹ کچھ لوگ تو میوزک سن کے ڈرائیو کر رہے ہوتے اور گاڑی کے شیشے بھی بند ہوتے ہیں اور اے سی چلا ہوتے so they can't actually hear too much from outside لیکن ان کی ویژل اٹینشن ہوتی what be sound surprising was that visual task was not as good a predictor as selective listening task اب اس کی کیا ایکسپلینیشن ہو سکتی مکھال اینڈ بیرٹ نے یہ سجیشن دی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سلیکٹو لسننگ ٹاسک ہے ہے تو یہ listening task but it is a general measure of our attention یعنی ہماری اٹینشن کو اس طرح میجر کرتا ہے کہ چاہے وہ ویژل میں لگے چاہے وہ آڈیٹری میں لگے چاہے وہ اپنے خیالات کے بارے میں سوچنے میں لگے وہ ایک بڑا اچھا پرڈکٹر ہے بڑا ایک اچھا میجر ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایک بہتر پرڈکٹر ہے فرام ادر تھنگس سو جو بندہ اس ٹیسٹ میں اچھی پرفارمنس کرتا ہے سلیکٹو لسننگ میں وہ ایک بہتر کمرشل ڈرائیور ہوتا ہے وہ ایک سیف کمرشل ڈرائیور ہوتا ہے اور جو لوگ اس میں اچھا پرفارم نہیں کرتے خواہ وہ باقی ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کرے ویژل ٹیسٹ میں بھی اچھا پرفارم کریں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ they will be be safe drive that that I think is something tells you about how important this selective task can and its implications and then finally Hunt, Pellegrino and Yi in 1989 demonstrated کہ جو لوگ ایک آڈیٹری ٹاسک میں اٹینشن سوئچ تیزی سے کر لیتے ہیں وہ ویژل ٹاسک میں بھی اچھا پرفارم کرتے so now switching attention is the critical thing ایک ایئر سے دوسرے ایئر کو جتنی جلدی وہ اٹینشن سوئچ کرتے ہیں اتنا اس کا مطلب یہ ہے کہ they are generally very good at selective attention and what this means is that وہی جو پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ اٹینشن جو ہے وہ ایک specific local lower level filter نہیں ہے but it's a general capacity that you can use to to divert to different task as and when needed that is what is happening ہے that is the model to be followed تو یہ this was Hunt Pellegrino Green said کہ اگر آپ آڈیٹری ٹاسک میں سوئچ کر لیتے ہیں اٹینشن بڑے اچھے طریقے سے تو you are more likely to be good at other kind of task especially visual task now a totally different idea and that is attention جو ہے توجہ جو ہے ہماری وہ صرف باہر کی دنیا کو ہی تو نہیں ہوتی وہ ہمارے اندر بھی تو ایک دنیا ہے تصورات کی خیالات کی دنیا تھاٹس فیلنگ اس کو بھی تو ہم توجہ دیتے ہیں اور بعض اوقات اتنی توجہ دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ شخص تو خود میں گم ہوا ہوا ہے کسی کی بات نہیں سنتا بس اپنے ہی من میں کھویا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے اکثر شعرا کے بارے میں ایسی بات ہوتی تو let's look at attention to internal sources of information اور اس میں جو بڑی ایک دلچسپ اسٹڈی کی ہے وہ ویگن اینڈ ان سیون اور اس کو پیراڈائم کو وہ کہتے ہیں thought thought suppression suppression is very simple اگر میں آپ کو کہوں اس وقت کہ آپ ایک گلابی رنگ کے ہاتھی کے بارے میں سوچیے آپ سوچ سکتے ہیں آنکھیں بند کیجیے جسے میں اب کر رہا ہوں اور think of a pink elephant right I am that you can نا let's go to the next step اب میں کہتا ہوں close your eyes and don't think of a pink elephant ٹھیک ہے not only that I say don't even think of a purple elephant chances are کہ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ بولے آپ نے ایک پرپل ایلیفینٹ کے بارے میں سوچا باوجود میرے منع کرنے کے true not I think it is تو اس ایکسپیریمنٹ میں بڑی انٹرسٹنگ مینیپولیشن کی گئی اینڈ ٹو کنڈیشن ایک کا نام رکھا گیا تھاٹ سپریشن ایک کا نام رکھا گیا ایکسپریشن یعنی ایک میں خیال کو تصور کو دبایا گیا دوسرے میں خیال کا اظہار کیا گیا تو فور فائیو جی نے سبجیکٹ کرنا اس میں انسٹرکشن کیا تھی don't think of a white bear یعنی آپ کو کہا گیا don't think of a white bear ایک سفید ریچ کے بارے میں بالکل مت سوچیے گا اگلے پانچ منٹ ساتھ ہی آپ کو گھنٹی پکڑا دی گئی ایک بٹن پکڑا دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کو اگلے پانچ منٹ میں ایک سفید ریچ کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا لیکن آنےسٹلی آنےسٹلی آپ بٹن پرس کر دیجیے گا جیسے ہی آپ کو وائٹ بیئر کا خیال okay so now it realize on the subject honesty تو آپ کو کہا گیا اچھا جناب اگلے پانچ منٹ آپ نے بالکل نہیں سوچنا وائٹ بیئر کے بارے میں لیکن جیسے ہی آپ وائٹ بیئر کے بارے میں سوچیں گے آپ یہ بٹن دبا دیں گے then the other condition was thought expression جس میں ایکسپریشن میں یا اظہار کی کنڈیشن میں آپ کو انسٹرکشن دی گئی think of a white bear these five minutes please think of a white bear آپ نے ایک سفید ریچ کے بارے میں سوچنا اور ان دونوں کنڈیشن میں سپریشن کی بھی ایکسپریشن میں بھی آپ کو ایک بیل دی گئی ایک بٹن دیا گیا اور کہا گیا please ring this bell whenever you think of a white bat چاہے آپ اظہار کی کنڈیشن میں ایکسپریشن کی کنڈیشن میں اسے دبا رہے ہوں چاہے سپریشن کی یا دباؤ کی کنڈیشن میں آپ اس بٹن کو دبا رہے ہوں دونوں کیسز میں if you think of a white bat you have to a bell اب اس کے جو ریزلٹس ہیں I am showing these to you an uh please pay careful attention to these results because these are quite surprising and we'll talk about the implication of these results a moment but first I want you to pay careful attention to this slide اس میں چار کنڈیشنز بن گئی ایک وہ کنڈیشن تھی جس میں پہلے کہا گیا don't think of a white bear پانچ منٹ کے لیے سے کیا گیا اور سبجیکٹس نے گھنٹیاں بجائیں بیچ اس کے بعد سبجیکٹس کو کہا گیا پانچ منٹ کے لیے کہ think of a white bear اور اس کنڈیشن کو کہا گیا سپریشن بفور ایکسپریشن یعنی پہلے سپریس کرو اس کے بعد ایکسپریس کرو پانچ پانچ منٹ دوسری کنڈیشن میں سپریشن آفٹر ایکسپریشن کی گئی یعنی پہلے لوگوں کو کہا گیا think of white bear four five minutes اس کے بعد یہ گیا don't think of a white bear four five minute third condition was expression before suppression یعنی پہلے کہا گیا تھنک آف وائٹ بیئر پانچ منٹ تک اور اس کے پانچ منٹ اس کے بعد پانچ منٹ کے لیے کہا گیا don't think of a white bear اور چوتھی کنڈیشن کیا تھی ایکسپریشن آفٹر سپریشن یعنی پہلے جو کہا گیا don't think over white bear اس کے بعد جو اظہار کیا گیا فائیو منٹس کے لیے اس کو کہا گیا expression after suppression so if you look at the result in the first minute in the suppression before expression condition subject started at three point five rings یعنی ایک منٹ میں ایوریج میں ساڑھے تین دفعہ گھنٹی بجائی آپ یوں سمجھ لیں تقریباً چار دفعہ گھنٹی بجائی پہلے منٹ میں اور پانچویں منٹ میں صرف ایک دفعہ گھنٹی بجائی تو یہ وہ کنڈیشن تھی جب انہیں کہا گیا کہ جناب آپ نے وائٹ بیئر کے بارے میں نہیں سوچنا تو شروع تین اور چار کے درمیان ہوا اور پانچویں منٹ تک صرف ایک دفعہ گھنٹی بجی یعنی subject successful in suppressing thought white bear but not ٹوٹلیڈریبلی reasonably successful but not totally پھر بھی ایک دفعہ انہیں خیال آ ہی گیا ایک منٹ سپریشن آفٹر ایکسپریشن میں کیا ہوا جب وہ پانچ منٹ تک انہیں کہا گیا کہ think of a white back اور اس کے بعد کہا گیا جناب اس کو سپریس کرو تو پہلے منٹ میں تو زیادہ ہے کافی پرفارمنس 4.4 یعنی چار اور پانچ کے درمیان وہ بٹن پریس کر رہے ہیں انہیں خیال آ رہا ہے ایک منٹ میں لیکن پانچویں منٹ میں جا کے پھر وہ ون رنگ پہ آ گئے they were able to again be reasonably successful not totally but reasonably successful اچھا اب جب ایکسپریشن بفور سپریشن ہوئی یعنی ابھی سپریشن بالکل نہیں ہوئی ہے اور صرف آپ نے ایکسپریس کرنے کو کہا گیا ہے تو you go from four point five rings down to one point eight یعنی وہی آپ چار اور پانچ کے درمیان شروع کرتے ہیں think of a white bear سے اور you are down to one point eight یعنی تقریباً دو دفعہ آپ ایک منٹ میں رنگ کرتے ہیں so you not not successful net you were in other condition but you are still I would say moderately reasonably the most striking finding جو ہے نا وہ یہ ہے لاسٹ کنڈیشن کی کہ ایکسپریشن آفٹر سپریشن کیا تھا یعنی let me go over it کیونکہ مجھے مجھے علم ہے کافی مشکل مشکل باتیں ایکسپریشن آفٹر سپریشن یعنی پہلے پانچ منٹ میں آپ کو کہتا ہوں بھائی don't think of a white bear سفید بھالو کے بارے میں بالکل مت سوچو لیکن جیسے ہی خیال آئے تو ایک گھنٹی دبا دو اس کو میں نے کہا سپریشن پانچ منٹ آپ یہ کرتے رہے don't think of a white bear اس کے بعد کیا ہوا آپ نے وہ کر بھی لیا آپ نے پانچویں منٹ میں صرف ایک دفعہ گھنٹی بجائی یو بین سکسفل لیکن اس کے بعد کنڈیشن آ گئی ایکسپریشن کی میں نے آپ سے کہا کہ اس دفعہ آپ نے وائٹ بیئر کے بارے میں سوچنا ہے you have to think of a white bear and what else you have to ring bell every time you think of a white bear جب میں نے سپریشن کے بغیر آپ کو یہ کروایا تھا تو آپ نے ساڑھے چار سے ون پوائنٹ ایٹ تک آپ نیچے آ گئے لیکن جب میں نے سپریشن کے بعد آپ کو ایکسپریشن کروایا ہے تو کیا ہوا you have gone from four point five rings up to five point two ٹھیک ہے یعنی جب آپ کو دبا ایک خیال کو میں نے آپ کو دبانے کو کہا اور اس کے بعد جب میں نے اس کو اظہار کا آپ کو موقع دیا تو 4.5 پوائنٹ رنگ سے آپ اوپر چلے گئے آپ آخری منٹ میں آپ پانچ دفعہ سے زیادہ دفعہ گھنٹیاں رہے یو مے نان سینس کیا باتیں اس کا کیا کسی کو فائدہ ہے یہ کیا باتیں کیا چلے جا رہے ہیں ایکسپریشن اور وائٹ بیئر اور سفید بھالو اور گلابی ہاتھی اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق how many of you have tried losing weight how many of you have tried to to how many of you have actually gained weight of the losing how many of you have tried to fight a thought? ہوتا ہے نا بازو ختم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی عجیب سا فضول سا خیال ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ خیال چلا جائے اب جتنی دیر ہم اس خیال سے لڑتے رہتے ہیں وہ خیال نہیں جاتا یہ ایک آئرونک سی بات ہے جتنا ہم اسے دباتے ہیں وہ زیادہ اظہار کرتا ہے ہم کلینکل میں ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں تھاٹ اسٹاپنگ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں ان دا لانگ ٹرم وہ تھاٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ فورس سے پھر واپس آتی ہیں جیسا کہ یہ ایکسپیریمنٹ ہمیں بتا رہا ہے thought suppression has a paradoxical effect thoughts that we suppress come back with greater force during expression so what are the implication as I just discuss with you the paradoxical effect of thought suppression is that it produce a preoccupation with the suppress thought چونکہ ہم اس کو دبانے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ ہماری ایک بہت اہم پری آکوپیشن بن جاتی سب لوگوں کو نہیں تو آپ میں سے اکثریت کو کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں چاہے نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی اور اہم کام کرتے ہوئے آپ کو یہ خیال ایسا کوئی خیال ضرور آتا ہے جسے آپ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ جتنا آپ اسے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی وہ خیال آپ کے پیچھے پڑ جاتا اور جتنا وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے اتنا ہی آپ اسے مزید بھاگنے کی <laughs> کوشش کرتے ہیں and that that is why one one tip tip I sent was خیال آتا ہے جانے آنے دو جاتا ہے جانے دو بس اپنے کام میں مصروف رہو اپنی نماز میں مصروف رہو this was just an a very good strategy اس سے آپ جتنا تھاٹ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اتنی قوت سے وہ ابھر کے اوپر آتے سو یہ سائیکولوجسٹ سے دیکھیں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہم اپنی اٹینشن کو موو کر لیتے ہیں نا ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہم اپنی اٹینشن کا فلٹر بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کبھی ساؤنڈ کے بیسس پہ سلیکٹ کرتے ہیں تو کبھی میننگ کے بیسس پہ سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں ہم اپنا ارادہ کیوں نہیں ٹھیک طرح سے استعمال کر سکتے یہاں پہ ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں ایک خیال کو ایک تصور کو دبانے میں ہمارا ارادہ ہماری ہمت ہماری نیک نیتی کیوں نہیں کام کرتی وائی ڈونٹ وی سکسیڈ اس کو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ جناب آپ کو کہا گیا کہ آپ وائٹ بیئر کے بارے میں نہ سوچے ہے مجھے کسی نے کہا بھی وائٹ بیئر کے بارے میں مت سوچو ساتھ مجھے یہ بٹن پکڑا دیا اب میں کیا کروں گا یہاں میں ایک اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں میں سوچا ہوں کہ اچھا وائٹ پیئر کے بارے میں نہیں سوچنا نہیں سوچنا نہیں سوچنا میں اس لائٹ پہ توجہ دیتا یا میں ادھر ایک گھڑی پڑی ہوئی ہے میں اس کی طرف دیکھتا ہوں یا یہ لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے میں اس کی طرف دیکھتا ہوں جو وائٹ بیئر کا خیال اوپس وائٹ بیئر کا خیال آ گیا بٹن دبا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھا میں نے یہ گرین کلر ہے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے میں اس طرح اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں اپنے ماحول کے بارے میں I am paying attention to environmental cues to distract myself from the white bear یعنی میں اپنی توجہ ہٹانا چاہ رہا ہوں پوری طرح سے اس وائٹ بیئر سے جس کے بارے میں مجھے نہیں سوچنا لیکن ہوتا کیا ہے میں اپنے ذہن میں اپنے سارے انوائرمنٹ کا اس لفظ وائٹ بیئر کے ساتھ ایک لنک بنا دیتا نہ چاہتے ہوئے بھی وائٹ بیئر کے کانسپٹ میں اور میرے ماحول میں ایک لنک بن جاتا تو اب جیسے ہی مجھے اظہار کے لیے کہا جاتا ہے تو میرے ماحول کی ہر چیز مجھے وائٹ بیئر کی یاد دلاتی اور ڈائٹ میں بھی یہی ہوتا اچھا تو ڈائٹ میں کیا ہے ڈائٹ میں یہ ہے کہ آپ نے فرض کریں کہ آپ نے ارادہ کیا ہے کہ جناب میں نے کاربونیٹڈ ڈرنکس نہیں پی یہ جو سوڈا کی بوتلیں نہیں ہوتی مختلف آپ نے یہ ارادہ کیا کہ بھائی یہ میں نے نہیں پینی کیونکہ ایک بوتل میں کوئی ڈھائی تین سو کیلری ہوتی ہے تو اب آپ نے جناب فیصلہ کیا کہ ارد گرد کوئی لوگ بات کر رہے ہیں مختلف ڈرنکس کی ٹی وی پہ اشتہار آ رہا ہے جگہ طرح طرح سے آپ کو اس کے بارے میں یاد دلایا جا رہا ہے تو اب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ذکر نہ آئے اور اس کا کوئی خیال آپ کے ذہن میں نہ آئے تو اب آپ نے اپنے آپ سے کہنا شروع کر دیا نہیں نہیں میں اپنی توجہ ہٹاؤں گا اس خیال سے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سامنے میرے ادھر ایک کرسی پڑی ہے یا ادھر ایک میز پڑی ہے اور قالین جو ہے اس پہ پیٹرن بنا ہوا ہے بڑا اچھا اور میں بالکل نہیں سوچوں گا سوڈا کی ٹھنڈے کی بوتل کے بارے میں کیا ہوتا you give in because everything that you thinking about in your environment is reminding you everything in your environment is reminding you drink drink you are یوزریکٹر یعنی جس چیز کو بھی آپ سہارا بنا کے اس ڈرنک کے بارے میں سوچنے سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں کیا ہو رہا وہ چیز اسی ڈرنک کے ساتھ ایک لنک قائم کر رہی ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کے ماحول کی ہر چیز پکار پکار کے آپ سے اب کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ ڈرنک پیو اور ہاں، ہوتا کیا ہے then you give up you give in you say پھجے نٹ کے بوتل تے پھاڑ لیں now that is what happens to us every day وہ لوگ جو ڈائٹ کرتے ہیں مٹھائی نہیں کھانا پسند کرتے ٹھیک ہے اکثر تو گھر میں اتنا ذکر ہوتا ہے کہ جی انہوں نے تو مٹھائی منائے گی جی لڈو تے برفی تے گلاب جامن جڑے نہیں کھا سکتے اتنا ذکر ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ خود ہی اس کو گیو ان کر دے لیکن even if the person is trying to fight and suppress the thought comes out stronger and the chances are that he is in an environment everything reminds him entire environment reminds him of the sweets of the things that is desperately trying to avoid اس لیے وہ کہتے ہیں کہ it is is better to work on suppression in an environment environment which different usual یعنی کوئی شخص نشے کا عادی ہو جاتا تو اس کو جب اس نشے سے ہٹانا ہوتا ہے اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن کرنی ہوتی ہے اس کی ایجوکیشن کرنی ہوتی ہے کہ اسے نشے سے دور لے جایا جائے تو عام طور پہ اسے کسی اور جگہ لے جایا جاتا ہے کسی ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے کسی کلینک میں لے جایا جاتا ہے کسی ریٹریٹ پہ لے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ اس سپریشن کی کوشش کی جاتی ہے اس بندے کو ڈرگ سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہی جو فیکٹ تھا نا کہ جس انوائرمنٹ میں اس ڈیزائر کو دبایا جائے گا وہ انوائرمنٹ خود ایک بہت بڑا کیو بن جائے گا ڈرگ کی ہیبٹ کے لیے تو اگر آپ اسے کسی ریٹریٹ میں اور کسی کلینک میں کہیں دور لے جا کے اس تھاٹ کو سپریس کرواتے ہیں تو جب آپ واپس آتے ہیں تو انوائرمنٹ میں کوئی ایسا کیو نہیں ہوگا جو آپ کو اس ڈرگ کی یاد دلائے لیکن remember many people with drug addiction feel even after they have been detox Now, that is another whole very complex scenario. اس لیے اور ہمارا اس وقت مقصد بھی نہیں ہے this is not a clinical psychology course کہ میں ڈرگ ایڈکشن کے مختلف پہلوؤں پہ آپ سے بات کروں لیکن I am just explaining to you the rational of suppressing a thought in اندر انوائرمنٹ ٹھیک ہے نا تو ایک اور ماحول میں جا کے آپ کی ایک ہیبٹ کو آپ کی ایک تھاٹ کو آپ کے ایک ڈیزائر کو سپریس کیا جاتا ہے تاکہ جب آپ وہاں سے نکلیں تو ماحول کی کوئی بھی چیز آپ کو اس چیز کے بارے میں ریمائنڈ نہ کرے so thought suppression was a classic example of something that we engage in every day ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی کسی نہ کسی خواہش کسی نہ کسی تھاٹ کسی نہ کسی سوچ کسی نہ کسی پریکٹس سے نہیں لڑ رہے ہوتے کوئی صاحب ملتے ہیں کہ جی مجھے غصہ بہت آتا ہے کچھ بتائے کوئی صاحب ہوتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ جناب کیا کروں فلاں نشے کی لت لگ گئی ہے نہیں چھوٹتی ہمارے ملک میں ڈائبٹیز بہت کامن ہے اور بہت لوگ جو ہیں وہ اپنے کھانے پینے کی مختلف جو پریکٹس ہیں انہیں چینج کرنے میں ناکام رہتے it is not they don't want to it is that they give in to their own thought own desire تو فرض کریں اب انہوں نے سپریس کرنا سیکھ بھی لیا ہے کچھ لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں مگر پھر شروع ہو جاتا وہ جو ایکسپریشن آفٹر سپریشن والی بات ہے نا وہ کہ جو ایکسپریشن سپریشن کے بعد ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نا let's look at some experiment on this to confirm this اب ایک چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک صوفی بزرگ نے مجھے ٹپ دیا ایک صوفی بزرگ نے مجھے ٹپ دیا کہ جناب جب نماز میں کوئی خیال آئے تو اس خیال سے لڑنے کی بجائے نماز پہ ہی توجہ دیں سورہ فاتحہ پہ توجہ دیں سورہ قریش بیچ میں پڑھتے ہیں چھوٹی سورت اس پہ توجہ دیں اس کے معنی پہ توجہ دیں وہ جو خیال آ رہا ہے اسے لڑنے میں وقت ضائع نہ this نا this is kind the kind of thing Wegner et produced and tested in 1987 انہوں نے کہا کہ جناب وائٹ بیئر کو سپریس کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے the give subject instruction to think about red Volkswagen Volkswagen گاڑی ہوتی انہوں نے کہا جناب وائٹ بیئر کے بارے میں آپ نے ٹاسک کر لیا نا سپریس کیا اب یہ ہوگا کہ اب آپ نے اگلے پانچ منٹ میں وائٹ بیئر کے بارے میں نہیں سوچنا ریڈ فولکس واگن کے بارے میں سوچنا right right? What the did was they give you repeating وہی بات جو ہمارے صوفی بزرگ کی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جناب آپ نے کمپیٹنگ پہ فوکس کیا اس خیال پہ نہیں جو آپ کو تنگ کر نماز میں the same red Volkswagen idea white bear idea remarkable, isn't it? Now, another thing was that subjects who changed their surroundings had fewer white bear thoughts. یہ ایکسپیریمنٹ ویگنر اینڈ شنائڈر نے 1989 میں کیا اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ جب سبجیکٹس کو ایک اور کمرے میں لے گئے وہ جس میں پہلے انہوں نے وائٹ بیئر کی تھاٹ سپریس کی تھی اس سے ایک ڈفرنٹ روم میں لے گئے تو they had fewer white bear thoughts یہ دونوں باتیں کنفرم ہوئی ایک تو یہ کہ کوئی کمپیٹنگ تھاٹ لے آؤ اور دوسری یہ کہ اپنے ماحول کو چینج کر لو اپنی سراؤنڈنگس کو چینج کر لو and that is a useful strategy for thought suppression اور the rebound effect after thought suppression کیونکہ یاد ہے نا تھاٹ سپریشن کے بعد ریباؤنڈ ہوتا ہے آپ کو زیادہ وہ چیز زیادہ تو اس ریباؤنڈ کو کوپ کرنے کے لیے یہ دونوں strategies competing thoughts and change of the environment so now to sum up we started with the example of air force pilot training جس میں کہ سلیکٹو اٹینشن جو ہے وہ بہت اچھا پرڈکٹر ہوتا ہے then we discuss implication of the task and road accident then we briefly look at incidental learning and its application learning frequencies and finally we look at thought suppression experiments and the rebound effect of suppression جس چیز کو دباتے ہیں اس کا ریباؤنڈ ہوتا ہے اور اس ریباؤنڈ کو کنٹرول کرنے کی کچھ ریمیڈیز اور اس ریسرچ کو ہم نے ریویو کیا so what we'll do then is we will now move on in the next lecture to pattern recognition but for now I would urge you to think about actually think about in your life you've you try suppress certain thoughts and how successful you are. Okay? One idea is that you might want to keep a diary. اور آپ اس میں لکھنا شروع کریں کہ جناب مجھے کون سی تھاٹ آئی اور اس کو دبانے میں میں کتنا کامیاب ہوا تھینک یو ویری